نمبر چھ گناہوں سے پاکی حد ثنا آدم و حد ثنا شعبۃ حد ثنا سیار ابو الحکم قال سمعت ابا حازم قال سمعت ابا البا رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول من حج اللہ فلم يرفث ولم يفسق رجا کا یوم والدت والا دت ہو حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرے پھر نہ تو کوئی شہوت والا کام کرے اور نہ فسق کرے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا